مبخص کے غلام یزید نے خبر دی انہیں زید بن خالد جہنی نے کہ ایک صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لقتا راستے میں گری پڑی چیز جسے کسی نے اٹھا لیا ہو کہ متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا سال بھر تک لوگوں سے پوچھتے رہو پھر اس کا سر بندھن اور ظرف پہچان کر رکھ اور خرچ کر ڈال پھر اگر اس کے بعد اس کا مالک آ جائے تو وہ چیز اسے واپس کر دے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھولی بھٹکی بکری کے متعلق کیا حکم ہے آپ نے فرمایا کہ اسے پکڑ لا کیونکہ وہ تمہارے بھائی کی ہے یا پھر بھیڑیے کی ہوگی پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھویا ہوا اونٹ بیان کیا کہ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور آپ کے دونوں رخسار سرخ ہو گئے یا راوی نے یوں کہا کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا پھر آپ نے فرمایا تمہیں اس اونٹ سے کیا غرض ہے اس کے ساتھ تو اس کے پاؤں ہیں اور اس کا پانی ہے وہ کبھی نہ کبھی اپنے مالک کو پالے گا صحیح بخاری حدیث نمبر 6112